مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رتم سردا سر نے خیرت کو سائرن پتا کیا یعنی دیا کے بعد سلح پتا نہیں سولہ سفر آدر سیاح کا در نکال یہ سولہ کی اس کی تائید اور کا اور وہاں کے اور دلاوتنے پر پر اتر آئے اور دلاوتنے پر اتر آئے وہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ بھی اترے نکال کے بعد ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مطلب مختلف بھی فائدہ جو ہے وطن اور آگر فتح ہوا یا قرآن فتح ہوا بعد میں چودہ کے دن کے تحت ال وطن یا استقال کے بعد فتح ہوا اور اسی کو جو ہے مجاہدین کے درمیان خوب نکالنے کے بعد تقسیم کیا تھا اور اس کے تحت قرآن فتح ہوا یا مجاہد رہنے کے بعد وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا ابن ابن اخبرني بن يزيد عن شهاب رحمه الله الله الله انه رسول رسول صلى عليه وسلم خيرا ثم قسم سعيدها على ومن غاب عنها اللہ کے کے صاحب خیبر خیبر یعنی جس کا حکم لیا پھر کو تقسیم کر دیا آئے ہوئے ہدریا جس سے ان لوگوں پر جو وہاں موجود تھے اور بعد ان لوگوں پر بھی جو غیر حاضر تھے ان کو بھی دیا لیکن ایسے اہل گیا کے علاوہ بھی بات دیا جس کا کافی تقریر کو جو ہم کرتے آئے تھے اور لائے ختم ہونے کے بعد ہوتے تھے ان کو بھی دیا وبه قال حدثنا احمد بن محمد

نہیں ہوگا تو نہ پتا کرتا میں کوئی کریں گوی طرح تفصیل کر دیتا جس طرح اللہ کے ان کا سالوں میں تفصیل کیا تھا لیکن مجھے یہ تیار ہوتا ہے کہ اگر سارے اگلے مختلف کو مجاہدین کے اندر تفصیل کر دیں تو بعد کے زمانوں کے اندر جو مسلمان تقسیم نہیں کرتا بلکہ موقوف رکھتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی بیت المال میں جمع ہوتی رہے اور ہاتھ پہ روکا ہاتھ مندوں کی اس سے مدد کی جا سکے ابو ماجه في خبر مسلم وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ماجه قال حدثنا ابو هشام محمد بن هشام قال زهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله الله الله الله تعالى عنهما وعلم رسول رسول صلى عليه وسلم عمل بن سفيان سفيان سفيان ظهرا فقال له له العباس يا رجل يحب هذا الفخر فلو شيئا قال نعم من دخل دار فهو بابه یہ فتح مکہ تو بہت شناخت بجلی میں اوسط کی نظر بند فرد میں ہے مکہ ہی لے رہے ہو اور اس کے بعد عزت کے ارادے سے اپنے جے بال بچوں کو لے کر کے مدینہ آ رہے ہیں اور آپ فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ سے چل بیچ کی دوری پر مقابلے دور ہو رہے پا رہے ہیں وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بھائی آپ سے ملاقات ہوگی تو بچوں کو تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ راتوں کے ساتھ لگ گئے راستے میں جبکہ آپ کے ساتھ یہ تھے اور مکہ کے قریب رام نامی مقام پر آپ نے قیام کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں کی کہ آپ پورے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ اچھا ہوتا کہ مکہ والے پہلے ہی آ کر کے راستے ہی میں آپ سے مل جاتے اور آپ سے امان پہن کرتے ورنہ دیکھا ہے کہ وہاں پہنچتے گاڑی جائے شروع ہو جائے گی اور پھر ایسے مکہ کی ٹائم نہیں ہے آگے جائیں گے تو بالکل تلاش کرنے لگے کہ کوئی شخص کسی ضرورت سے مکہ جا رہا ہو تو اس کے ذریعے مکہ والوں کو کہلوا اب یہ تلاشی کر رہے تھے کہ اب سفیان اور ان کے ایک ساتھی کی آواز سن کیا اس دور کر رہے آواز پہچان لیں پکل کا بات میں آواز میں وہ بولے کہ اچھا آپ وہ پگل کہاں کیا دیکھو یہاں اللہ کے فرن کا فضل انہیں نام لشکر کے ساتھ مقابلہ کے پوچھنے لگے کہ کیا کرمی ہیں اصل میں وہ بھی دونوں اب اس جان اور ان کے ساتھ یہ دونوں مدینہ بھی جا رہے ہیں آپ سے سنا وغیرہ کے بارے میں بات کرنے کی لیکن ایک تو تیار کر رہا گئے کا پاس نے اپنی سواری کے ان کو بتا دیں اور ساتھ چھوڑنے اور پھر صبح کے ہاتھ ہوئی وہاں پہنچ کر کے جان نے اسلام کو کیا اور جگہ کا پاس نے آپ ہاتھ چکا یا جا کر مختلف جان ایک سرکار کا آدمی ہے کہ کار ہے اس وجہ سے آپ کوئی ایسی چیز ان کو دیکھیں کہ ان باعث فخر آپ نے کرنا بند دفاع دا کا ہوا آپ جب اس کو جیان دیکھا کہ جائے اسے آپ نے بہت سی بات کے فرق کی کمایا ہے کہتے ہیں کیا اللہ کا فتح مکا کے ساتھ اللہ کے رسم کا اپن کے پاس آئے آپ کے پہچا اپار اس طرح سے منسلک ہم ان کو بولے اسلامہ بزرگ دارا مندر دارا نامی مقام پر وہ آپ کے ہاتھ مسلمانوں تو آپ بڑا کرنے سے اپنے سباد نے کہا کہ اللہ کر دوں اتنا آباد پیار جو ہارا الفا ابو اس پیار میں ایک ایسا آدمی ہے کہ یہ سنیش کا سردار بننے کی وجہ صرف کو پسند کرتا ہے یعنی باعث فخر کو پسند کرتا ہے بالوں کا آلتا ضرور چاہیے تو اچھا ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز کوئی چیز رکھ کیا جو ان کے لیے باعث فخر ہو دے دیتے کارن آپ نے کہا کہ بندہ تعالیٰ تارا بھی خوشیاں بہت وہ من اگلا تباہ بہو بہو وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الغازي قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة بن عبد القضي عن محمد بن اسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنه قبل ان ياتوه فيستخدمه انه من شر قريش على على قولة رسول رسول رسول الله الله الله الله الله الله صلى صلى صلى عليه عليه عليه وسلم وسلم فقلت فقلت لا أهل مكة ويقتله بمكان ليقول إليه فإني أسير كرم أبي أبي سفيان يا أبا فصدق قال قال أبو حمد قلت قلت نعم ما ما لك في ذاك هذا وسلم والناس قال ابن جرير قال كان في بطن في ولد عصام فلما اصبح رجل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم قلت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب هذا الفقر فجعلته شيئا بعد نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق عليه داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن قال تفرق الناس الى امهم والى المسجد حضرت جب آپ فرماتے کہ جب نبی الکرام نے نامی خطاب سے پڑھاؤ ڈالا قیام کیا تو میرے والد حضرت آباد فرماتے دلکو کی یعنی نفسی میں اپنے دل میں پروتنے لگا واللہ نقارہ رسول اللہ کا کرم حق کا تھا اور وہ خدا اگر اللہ کے رسول کا مکہ میں داخل ہوئے بارہ جس کے وہ لوگ آ کر آپ سے آمان دے تو واقعی یہ بات لا کو کو ہوتی کی بربادی اور قباہی ہوتی آپ کے لشکر کے سامنے کو فیٹ نہیں سکے کہتے فضالت تو آلامہ والا کے رسم مل میں اللہ کے رسول کھا کروں چہرے پر بیٹھ گیا اور کتا ہوتا مطلب بولنے لگا کوئی آدمی جو مکہ جا رہا ہوں میں سرکار حالت جاتی چاہے تمہیں پاؤ کوئی کسی حاجت مند کو جو جا رہا ہو مکہ والوں کے پاس اور اس کو بدلا دے اللہ کے رسول ان کو خبر کر دے اللہ کے رسول صاحب ان کے حالت کی لیا رجوع کی گئی تھی تاکہ وہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے ہمیں حاصل کریں پائی لاسی ہوں بس میں چل ہی رہا تھا ادھر ادھر کسی ایک آدمی کی تلاش میں کہ اچانک میں نے ابو اور ہدی ابن ورقا کا کلام سنا ان کی بات چیت سنی آواز سے میں پہچان گیا رات کا وقت تھا یا آباد تو ابو جان کی کنیت کے ساتھ کتاب کرتے ہوئے میں نے کہا ابو ہلدرا پہاڑا کا وہ میری آواز پہچان گئے کال اور کہا ابو ان ارے ہم پکڑوں بات سے کہا تھا پکڑ اور بات سے بہت اب اس بنو بول سونا میں نے کہا کہ ہاں کا کہا جانے کا کیا بات ہے کیا تمہارا ہے بازار کا ابھی بھی ہوگی تم پر میرے ماں باپ کو بولتوں میں کل میں نے کہا ہے میرے بولو بولوں کا اللہ کے رسول کا قدم اور ان کا مجمع ہے اور بھی ہے اب کیا کرتے ہیں تو وہاں تک فرماتے ہیں بارہ ہیں تھا ابو سفیان تو میرے پیچھے پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھی ہی بدلائی والا تھا لوٹ گئے مکہ پرما اتبا تو جب صبح ہوئی غزل خودی اعلیٰ رسول اللہ وسلم میں خود کو لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچا وہاں سلا تو وہاں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو یا رسول اللہ میں کیا اللہ کر اتنا ادا سفیانہ رسول کہ تو آتا الفا بے شک ابو سفیان ایسا دیکھ لیے سب بکرو کو پسند کرتا ہے پر اللہ ہو سکے کو کچھ دے دیجیے جو بائی سے پکڑو کارن آپ نے ٹھیک ہے من ادا رہا جان اور جو جان کے گھر میں گھس جائے اسے آن آگ لگا آنے ہی لار ہوا اور جو اپنے اوپر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے الگ مسجدہ کا ہوگا اور مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی عام مطلب لڑنے پر کوئی نہ آئے کوئی فرماتے پر کپڑا کا کرنا جو منتظر ہو کر کے اپنے گھروں اور مسجدوں میں چلے گئے مسجد میں چلے گئے یہ سب اہم عبد الكريم قال قال قال حدثنا ابراهيم بن عن عن جابر رضي الله تعالى عنه يوم الفتح شيء لا حضرت بات کرتا ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا فتح مکہ کے لیے رکھ پایا آ رہا لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہوں لڑائی نہیں ہوئی تو غنیمت کیا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن بلال بن عبد الله بن رواح الانصاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل لما دخل مكه صلح زبيد بن العمار وابا هريره بن الجراح وخالد بن الوليد عن وقال يا ابا هريره اختم لهم سائل قال اسلكوا هذا التجربه فلا يكشفن لهم احد الا انتم فنادى منادى لا قوس بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل من دخل دارا فهو امن ومن المساء فهو امن وعمد سنادل قريش فلغى الكعبه فبص بهم مطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم اخذ الجبه الجبال فقرت الحبال فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام حد تک ہو جائے گا روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مقام داخل ہونے کا ارادہ کیا لما دخل آپ ادھر بن نی واپ ادھر بن نک وخالد وقال الوليد على الخير تو آپ نے عباس ابو آپ بن نظرا اور بن ولید کو ان سوار کا وکار اور کا دنسار ہوگا کہ آگے کاٹ ہوتا تم کو مت کرے جو راستے پر جاؤ پلاج شیپن نہ لگوں آدھوں الا ان نہ سر اٹھائے نہ سر اٹھا کر دیکھے تم کو کوئی کر بھی تم کے لڑنے کے تمہاری طرف سر اٹھائے بچوں کو وہی ڈھیر کر کے کر سولہ کرنے کے مطلب نہیں ان کی بولی نہیں پتنا سر اٹھائے تم پر کوئی مگر ان کو سلا دیں پتنا آپ کا موٹ دے کر پکارنے والے نے پکار کر کہا لا بولے کیا بات ہے آج کے بعد ادھر نہیں رہیں گے بکار اللہ نے کے کو بتا دیکھے کے لوگ جو لڑے گا وہ لے گا اور جو اپنے گھر میں گھس جائے امن پون آلتا سے رہا اپنا ہتھیار کے گئے وہ آلندہ کاران جو تمہیں اور قریش کے سردار آئے بدالت اس کا تھا وہ کعبہ کے اندر گئے بغت سبھی کعبہ اس سے بھر گئے اور علیہ السلام نے تباب کیا اور مسالہ البل مقام اور طباف کے بعد وہ رقاب بڑھیا تھی تو سب کی کی شو رکھاتے پڑھی آپ نے مقام ابراہیم کے تم آخاذہ کی جب علم پھر باد کعبہ کے دونوں باتوں کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے ایسے پکڑا لوگ اندر سے باہر نکلے بابا اندی اندشا وسلم الگ اسلام کے ہاتھ پر اسلام کی غیرت کی اسلام کو کوئی کافر

بیان جو فتح کار کے بارے میں حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جانب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نمبر دو کا حال اس وقت جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیان کی بیا نکای تھے حضرت نے فرمایا صلاحمن اللہ سلقہ کا علیہ اخبار تکلیف نے آپ راست پہ راقے تکلیف نے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پر بے شرط لگائی تھی کہ ان پر نہ زکات ہوگی اور نہ یہ چلتا ملا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سکاط ہیں دور کریں گے اور نہ ہمیں یاد میں چلنے کے لیے کریں گے شرط لگائی تھی انہوں نے بھی اسلام پر کہ نہ تو ان پر زکات ہوگی اور نہ جہاد اور یہ بھی اپنے دادی نے میں کیا انہوں نے نبی اسلام کو اس کے بعد یہ کہتے ہوئے سننا کہتے ہیں سب ہونا وجہ ہونا یا یہ تک آپ بھی دیں گے بہار بھی کریں گے جب مسلمان ہو جائیں گے تک بھی دیں گے بہار بھی کریں گے جب مسلمان ہو جائیں گے ایک مشکل جاتے گاؤں والے سے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے پڑھوں گا لیکن وہ کروں گا ٹھیک ہے تم تجربے ودو بھی پڑھوں وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ہے نماز کے لیے

وبه قال حدثنا احمد بن علي بن شويه عن تمنوس قال حدثنا عن داود عن حماد بن شرمه عن حميد عن الحشد عن عثمان بن ابي العرش ان وقت تقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون اقرب لبيوتهم فاشترطوا عليه ان لا يعشروا ولا يعشروا ولا يجروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ان لا تعشروا ولا تعشروا ولا قيل فيه ماند اللہ تقریب کے لوگ جب اللہ کے رسول کافر کے پاس مدینہ ہے آداب آل مت تو ان کی تجدوئی کے لیے ان کو مسجد میں ٹھہرا ان کی تجوی کے لیے ان کو نہیں لائے ان کی دلدوئی کے لیے ان کو مسجد نے ٹھہرا ہے یہ پورا بھارت کا لکھنؤ ہوگی تاکہ آپ کا یہ عمل آپ کا ان کے ساتھ یہ اعزاز اور اکرام کا برتاؤ ان کے دلوں کو اسلام کے قریب نرم کرنے والا ہو مسئلہ سمجھے اور یہی آئے ہند بالکل منسوخ تو اس نے جو ہے نجات سے شاید ہی نہیں بلکہ نجات سے احتقاطی ہے قبیل تقریب کے لوگ جب اللہ کے رسول کا طرف کے پاس مدینہ آئے ان المسجدہ تو اللہ کے رسول کا طرف نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا جو گروپ تاکہ ان کے ساتھ آپ کا یہ اکرام اور اعزاز کا برتاؤ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف اسلام کے کئی نرم کرنے والا اسلام کی طرف مائل کرنے والا ہو فسٹ ترقی آ رہے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ پر یہ شرط لگائی اللہ حشر محچرو تینوں باب تفریح ان حشر انہیں دیہات کے لیے نہیں جمع کیا جائے گا والا اور ان سے کچھ نہیں محسوس کیا جائے گا والا جب کو اور ان کو مرغا نہیں بنایا جائے گا والا جب کو ڈبا کو جھکایا نہیں جائے گا نماز رکو ہوتا نہیں رکو ہوتا میڈم مطلب بندے مراد ان سے نماز پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا سرکاری کچھ نہیں نے شرط لگائی آپ پر کہ اللہ کر انہیں دیہات کے لیے نہیں جمع کیا جائے سے نماز نہیں پڑھوائی جائے گی اور رسول اللہ کا کرو تو اللہ کے رسول کا رتل فرمایا لگوں اللہ کو حج کرو تمہارے لیے اتنی ہے ان کو دیہات کے لیے نہ جمع کیا جائے بلا کو حج کروں اور نہ کیا جائے وہ بھی وقت ہے لیکن جہاں تک نماز کی بات ہے کہ نماز بند کے پیچھے نہ کرتے ہیں والا دین نہیں کرتی ہے ایسے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں ان کو نہ ہو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حالانکہ یہاں بھی وہی بات کہی جائے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو سب کریں جیسے اوپر تھا آپ بھی کریں گے اور اسی طریقے سے سکار دے دیں گے تو ان کو مفتی طور پر تعریف کی بات تھی مسلمان روز آئے گا خود ہی کریں گے لیکن مفید طور پر بھی نماز کے بارے میں نیا کی بات نہیں تھی ڈراپا کرنا کہ تمہارے لیے یہ تو رعایت ہو سکتی ہے کہ تمہیں کے لیے جمع کیا جائے والا تو اثر اور ان سے اس کا نام دور کیا جائے لیکن ایسے چیز میں کوئی لڑائی نہیں اس کے اندر رکو اور نماز نہ ہو